بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہُن صلی اللہ رسول الکریم یہ ہماری ایک بہن کی طرف سے سوالات کا مجموعہ ہے ہم انشاءاللہ اللہ نمبر وار سوالات کو پڑھیں گے اور جوابات دینے کی کوشش کریں گے انہوں نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من اختی کفیل اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز محترم و مکرم مفتی صاحب دعا ہے اور امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے اور اللہ رب العزت کے ابر رحمت آپ کو ڈھانپے ہوگا بفضل اللہ تعالی آپ کے دروس کتاب المقامہ سننے کی توفیق ہوئی اور اس سے بہت فائدہ بھی ہوا کئی باتیں جو واضح نہیں تھیں وہ الحمد سمجھ آ گئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی عملی میدان میں قبول فرمائے آمین کچھ اشکالات تھے جو آپ سے پوچھنے تھے اور کچھ درخواست و مشورے تھے جن کی اجازت چاہتی ہوں پچھلے چھ سات سال سے جہادی سرگرمیوں پر غور و فکر کرتی رہی ہوں دنیا میں رونما ہونے والے حالیہ حالات اور اسی طرح مختلف گروہوں کی طرف سے اپنے آفیشل میڈیا سے شائع کردہ بیانات اور ویڈیوز بھی مستقل دیکھتی رہی ہوں جو اختلافات ان کے آپس میں ظاہر ہو رہے ہیں اور ان کا انجام آپسی قتل و قتال میں جو سامنے آ رہا ہے اس سے ہم جیسوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے جیسا کہ سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے ان کا سب سے پہلا سوال ہے سوریا میں دولہ اسلامیہ نے جو خلافت کا دعویٰ کیا ہے کیا وہ قرآن و سنت کی نظر سے درست ہے اگر نہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں دوسرا سوال بھی اسی سے متعلق ہے اگر خلیفہ ہیں تو پھر ان کی بیعت ہم سب پر واجب ہے اگر ان کی بیعت کی مخالفت کرتے ہیں تو مخالفت کرنے والوں کے ساتھ جنگ و قتال درست ہے اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس حوالے سے آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو تحریک طالبان پاکستان کے اجرائی شورا کے رکن شیخ گل محمد باجوڑی حفظہ اللہ کی ان مسائل کے متعلق کتاب سے رجوع کریں جس میں انہوں نے انتہائی مدلل اور معتدل انداز میں ان مسائل کے جواب دیے ہیں یہ ان کے دو سوالات تھے تیسرا سوال ہے شیعہ دنیا کے بدترین کافر ہیں تو پھر بعض تنظیمیں جیسے طالبان یا القاعدہ جو شیعہ جنگ میں شامل نہیں ہیں انہیں تحفظ کیوں دیتے ہیں اور صرف ان شیعوں کے ساتھ لڑتے ہیں جو جنگ میں شامل ہیں حالانکہ شیعہ واجب القتل ہے خواہ وہ جنگ کرے یا نہ کرے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نظری اور اعتقادی احکام یہی ہیں جو کہ آپ نے بیان کیے ہیں کہ رافضی واجب القتل ہیں لیکن حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جیسے کہ پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام نے ایک ہی وقت میں رومیوں فارسیوں اور مشرکوں سب کے ساتھ جنگیں نہیں لڑی ہیں اس وقت بنیادی جنگ یہود نصارہ اور ان کے ایجنٹوں کے خلاف ہے شام میں رافضیوں کے خلاف القاعدہ مصروف عمل ہے اور طالبان نے اپنے دور حکومت میں رافضیوں کا بہترین علاج کیا تھا خلاصہ یہ ہے کہ نظری اور اعتقادی احکام میں اتفاق ہے اختلاف عملی کام میں ہے کہ ابھی ان کے ساتھ ہر جگہ میں لڑائی چھیڑی جائے یا فی الحال سیاست شرعیہ کی بنیاد پر بعض جگہوں میں ان کے ساتھ لڑائی لڑی جائے اور بعض جگہوں میں خاموشی اختیار کی جائے تو طالبان اگر بعض جگہوں میں شیعوں کے ساتھ نہیں لڑتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں بلکہ شرعی سیاست کی بنیاد پر پالیسیوں میں تبدیلی وغیرہ ہوتی رہتی ہے اس لیے کوئی فریق لائق ملامت نہیں ہے انشاءاللہ اگر کوئی شیعوں کے خلاف لڑ رہا ہے تو مبارک ہو اور اگر کوئی شیعوں کے خلاف فی الوقت نہیں لڑ رہا بلکہ یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹوں کے خلاف مصروف ہونے کی وجہ سے اس کام کو فی الحال ملتوی کر دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس سوال میں یہ بات بھی موجود ہے کہ عمارت اپنے زیر تسلط علاقوں میں رافضیوں کو تحفظ دیتی ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عمارت اپنے زیر تسلط علاقوں میں جو رافضیوں کو تحفظ دیتی ہے اس کی وجہ عمارت کا سو فیصد تمکین و قدرت اور کنٹرول کا نہ ہونا ہے یعنی ان علاقوں میں عمارت مکمل طور پر کنٹرول نہیں رکھتی مکمل طور پر تمکین و طاقت نہیں رکھتی ورنہ یہ دشمن کی طاقت میں اضافے کا باعث بنیں گے یعنی اگر عمارت اسلامیہ شیو کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو جائے تو اس سے دشمن کی طاقت میں اضافہ ہوگا کیسے وہ دشمن کے ساتھ مل جائیں گے اور آپ کے خلاف اسلحہ اٹھائیں گے تو اب آپ خود بتائیں آپ یہود نصارہ اور ان کی قائم کردہ اس حکومت کے خلاف کیسے لڑیں گے راستے جب تمام بند ہو جائیں گے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں زابل اور غزنی کا جو راستہ ہے اس میں شیعہ موجود ہیں راستوں میں اور اسی طرح بدخشان اور نورستان کا جو راستہ ہے درمیان میں شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بڑی بڑی بستیاں اور آبادیاں ان کی موجود ہیں اگر آپ اس وقت شیعوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں تو آپ زابل سے غزنی کیسے جائیں گے ایک مثال ہے اگرچہ راستے نکل ہی آتے ہیں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاست ہے وہ تقلیل العدا ہے یعنی دشمنوں میں کمی کی سیاست ایک ہی وقت میں تمام لوگوں کو دشمن بنا لینا یہ نبوی سیاست نہیں ہے بڑ کے چھتے میں آپ ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ بڑ سب کے سب آپ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں حق پر ہوں یہ سب کے سب جو ہے مجھ پر حملہ آور ہے یہ غلط بات ہے پوری دنیا جو ہے سانپ کی دشمن ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سانپ حق پرست ہے یا حق پر ہے ہمیں اپنی سیاست جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کے مطابق اور پالیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کے مطابق بنانی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں میں کمی کی سیاست اپنائی ہے جس پر عمل کر کے ہی ہمیں کامیابیاں نصیب ہو سکتی ہیں بے اللہ پیغمبر علیہ السلاۃ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے وہاں یہود موجود تھے منافقین موجود تھے مشرقین موجود تھے جاسوس موجود تھے اور بہت سارے لوگ موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے شدید ترین دشمن لتجدن شد الناس عداوت للذین آمنوا الیہودا والذین اشرکو سب سے بدترین اور شدید ترین دشمن مسلمانوں کے کون ہیں یہود ہیں اور مشرقین ہیں پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے یہودیوں سے مدینہ طیبہ میں معاہدہ فرمایا دشمن میں کمی کی سیاست ہے نا یہ آ بیل مجھے مار کی سیاست بیمار سیاست ہے الحم فل اہم یعنی سب سے بنیادی جو چیز ہے اسے کرنا شریعت اسلامیہ کی ترتیب ہے اب اگر مثال کے طور پر آپ بدعتیوں کے پیچھے پڑ کر اصلی کفار سے آنکھیں موند لیں تو کیا ہوگا وہی کچھ ہوگا جو اس وقت پاکستان اور دوسرے مسلمان ممالک میں ہو رہا ہے ہم آپس میں دست و گریبان اور دشمن آزاد منڈلاتے پھر رہے ہیں یہ امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کا دور نہیں ہے اس وقت عظیم خلافت قائم تھی اب مسلمان بہنوں کی عزت و ناموس کفار اور ان کے نوکروں کے ہاتھوں تار تار ہو رہی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بدات اور اہل بدات پر رد نہ کیا جائے اور انہیں کھلی چھوٹ دے دی جائے نہیں البتہ ترجیحات کا تعین لازم ہے یعنی سب سے پہلے کون سا کام کرنا چاہیے اور یہ تعین میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ سب سے پہلے بس اب ہم نے بدعتیوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لینا ہے اور شیعوں کے خلاف اٹھا لینا ہے اور دیگر دیگر دوسرے فرق باطلا کے خلاف کام شروع کر دینا ہے نہیں ان ترجیحات کا تعین یعنی سب سے پہلے کس دشمن کے خلاف کون سی جگہ میں کیسے لڑنا ہے یہ تجربہ کار علماء کے حوالے ہے اور الحمد ہمارے اکابرین سابقین موجود ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ الحمد ہمارے اکابرین موجود ہیں ہمارے سلف صالحین موجود ہیں اور وہ ہمیں راہ دکھاتے رہتے ہیں مثال کے طور پر شام میں رافیزیوں اور نصیریوں کے خلاف جنگ لڑنی ضروری تھی اور لازمی تھی الحمد للہ وہاں یہ کام جاری ہے اور جہاں یہود و نصارہ کے خلاف کام زیادہ ضروری ہے وہاں یہی کام ہو رہا ہے الحمد اور جہاں قانون کے مسئلے پر جنگ ہو رہی ہے وہاں یہ کام زیادہ ضروری ہے مثال کے طور پر پاکستان میں اس وقت یہود و نصارہ جو ہیں ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں قابض نہیں ہے ظاہری طور پر جیسے کہ افغانستان میں ہے لیکن آئین اور قانون کا مسئلہ وہاں جاری ہے آئین و قانون کی بنیاد پر الحمد للہ تحریک طالبان پاکستان اور دیگر جہاد پاکستان میں مصروف مجاہدین پاکستان میں جہاد میں مصروف ہیں تو ترجیحات کا تعین جو ہے یہ تجربہ کار علماء کے حوالے ہے اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم یہ جو نئے نئے مجاہدین ہیں ہمارے اور عمارت کے تجربے کا جو تناسب ہے یہ چار اور چالیس ہے یعنی چار سال کا بچہ اور چالیس سال کا بوڑھا تو کیا چار سال کا بچہ کبھی بھی چالیس سال کے پختہ عمر شخص کی مانند سوچ فکر اور عمل کر سکتا ہے ہرگز نہیں اس لیے ہمیں عمارت اسلامیہ افغانستان کی پالیسیوں سے اور ان کے تجربات سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے ہمیں اپنے بڑوں کا کابرین کا احترام کرنا چاہیے ہماری شریعت نے اور کتاب و سنت نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنے سلف اور اپنے بزرگوں کا احترام کیا جائے کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں یہ جہاد سکھایا ہے ورنہ ہم کیا جانتے تھے یہ جہاد کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ربنا اغفر لنا سبقونا بالایمان اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اس آیت سے علماء کرام نے سلف صالحین کا ادب و احترام استمبا فرمایا ہے یعنی ہمیں اپنے بزرگوں کا اور ہم سے پہلے گزر جانے والے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے ہر کام میں اگر ہم زیرو میٹر ہو جائیں ہر کام اگر ہم صفر سے شروع کرنے لگیں تو ہم ناکام رہیں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ بزرگوں کے تجربات اور ان کے مشوروں اور ان کی رائے کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچا کر اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق دے جنگ کا یہ نقطہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ عسکریت کے باب میں اظہار کے مقابلے میں اخفا زیادہ مفید ہوتا ہے اس لیے یہ تصور کر لینا کہ فلاح تنظیم شیعوں کے خلاف کام نہیں کرتی نامناسب سوچ ہے میرے خیال میں میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکا ہوں اللہ عالم بس یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں جہادی تنظیمیں ہیں یہ نظری اور اعتقادی اعتبار سے شیعوں کو بلکہ رافضیوں کو کہا جائے کافر سمجھتی ہیں لیکن پہلے جنگی اعتبار سے کسے مقدم رکھنا چاہیے یہ تجربہ کار علماء کمانڈران اور بڑوں کا کام ہے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کے خلاف جنگ نہیں لڑی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پیغمبر علیہ صلاۃ باللہ یہودیوں کو مسلمان سمجھتے تھے ہاں ضرورت کے مطابق پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ سے یہودیوں کو کس طرح صاف کیا بنو قین میں ایک یہودی نے ایک مسلمان عورت کے پردے کا مذاق اڑایا اور ان کے پردے کے ساتھ کھیل کھیلا تو ایک مسلمان صحابی نے اٹھ کر یہودی کو قتل کر ڈالا اور پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے اس یہودی کے خون کو مباح قرار دیا حالانکہ بنو قینوقا کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کا معاہدہ تھا یعنی وقت اور تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان رافضیوں کے خلاف بھی الحمد للہ کاروائیاں جاری رہتی ہیں لیکن ہر کاروائی کا اعلان جو ہے میڈیا میں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کام کرنا ضروری ہے شور مچانا ضروری نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك